تو تم صبر کرو بے شک اللہ کا ودا سچا ہے تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیز جس کا انہین ودا دیا جاتا ہے یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں بہرحال انہین ہماری ہی طرف پیرنا